فتنہ و فساد کو مٹانے کے لیے حکومت الہی کی ضرورت اس تشریح سے اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ قرآن مجید کی زبان میں فتنہ اور فساد کے کیا معنی ہے اب اگر ان تمام برائیوں پر دوبارہ ایک غار نظر ڈالی جائے جن کو فتنہ و فساد سے تعبیر کیا گیا ہے تو اس سے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ وہ سب کی سب ایک نا حق شناس نا خدا ترس اور بد اصل نظام میں حکومت سے پیدا ہوتی ہیں اگر کسی برائی کی پیدائش میں ایسی حکومت کا براہ راست کوئی اثر نہیں ہوتا تو کم از کم اس کا باقی رہنا اور اصلاح کے اثر سے محفوظ ہونا تو یقیناً اسی حکومت کے باطل پرور اثرات کا رہین منت ہوتا ہے اول تو ایسی حکومت فی نفس ہی ایک فتنہ ہے کیونکہ وہ حکومت کے منشائے اصلی کے خلاف ہوتی ہے پھر اس کی برائی کسی ایک دائرے تک محدود نہیں رہتی بلکہ تمام برائیوں کا سر چشمہ اور فتنہ و فساد کے تمام اصول و فرو کا منبع بن جاتی ہے اسی سے صد ان سبیل اللہ ہوتا ہے اسی سے حق و انصاف کا سر کچلا جاتا ہے اسی سے بدکاروں اور ظالموں کو اپنے برے اعمال کی قوت حاصل ہوتی ہے اسی سے اخلاق کو تباہ کرنے والے اور عدل اجتماعی کو غارت کرنے والے قوانین نافذ ہوتے ہیں وہی بنی آدم کی جمعیت میں نفاق اور شقاق کی تخم ریزی کرتی ہے اسی کی بدولت جنگ اور خون ریزی کی آگ دنیا میں بڑھتی ہے اسی سے قوموں اور ملکوں پر بلائیں نازل ہوتی ہیں اور خلاصہ کلام یہ کہ یہی وہ چیز ہے جس کی قوت کسی نہ کسی حیثیت سے ہر بدی اور بدکاری کا وسیلہ یا اس کے قائم ہونے اور باقی رہنے کا ذریعہ بنتی ہے پس اسلام نے بدی کے استحصال اور بدکاری کے دفاع و انسداد کے لیے یہ کارگر تدبیر بتلائی کے منظم جد و جہد یعنی جہاد سے اور اگر ضرورت پڑے اور ممکن ہو تو جنگ یعنی قتال کے ذریعے سے ایسی تمام حکومتوں کو مٹا دیا جائے اور ان کی جگہ وہ عادلانہ اور منصفانہ نظام میں حکومت قائم کیا جائے جس کی بنیاد خدا کے خوف پر اور خدا کے مقرر کیے ہوئے مستقل ضابطوں پر رکھی جائے جو شخصی یا طبقاتی یا قومی اغراض کے بجائے خالص انسانیت کے مفاد کی خدمت کرے جس کے قیام کا مقصد نیکی کو پروان چڑھانا اور بدی کو مٹانا ہو اور جس کے کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کو اپنی زندگی کا واحد نصب العین سمجھتے ہوں اور اپنی بڑائی کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی بہتری اور خدا کی خوشنودی کے لیے انان حکومت ہاتھ میں لیں قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھو جگہ جگہ تمہیں یہی نظر آئے گا کہ ظلموں اور جباروں کی اطاعت سے روکا گیا ہے اور انسان کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ باطل کے اتباع اور جبر و استقبار کی اطاعت سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرے کہیں حکم ہوتا ہے کہ سورہ شعراء ترجمہ ان حد سے گزر جانے والے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے کہیں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ کہف اس کی اطاعت نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور جس کا حکم زیادتی پر مبنی ہے کہیں ایک قوم کی بربادی کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سورہ ہود ترجمہ انہوں نے ہر جبار دشمن حق کی پیروی کی پس ان پر اس دنیا میں بھی لانت پڑی اور یوم قیامت کو بھی پڑے گی کہیں صاف طور پر بتلا دیا کہ ایک ملک ہلاک ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کی دولت اور حکومت کی باغیں بدکار لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جاتی ہیں سورہ بنی اسرائیل ترجمہ جب ہم کسی بستی کو برباد کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے دولت مند لوگوں کو طاعت و خیر کا حکم بھیجتے ہیں پھر وہ نافرمانی کر کے بدکاریاں کرتے ہیں تب وہ بستی حکم سزا کی مستحق ہو جاتی ہے اور ہم اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے اجتماعی زندگی میں جتنے عوامل فیکٹرز انسان کے اخلاق اور تمدن پر اثر انداز ہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ قوی اور مؤثر عامل حکومت ہے حکومت کا نظام اگر غلط ہو اور اس کی باغیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوں جو حاکمانہ طاقت کو اصلاح اور خدمت عوام کے بجائے افساد اور خدمت نفس کے لیے استعمال کرتے ہوں تو ایسی حالت میں کسی نیکی کا سرسبز ہونا کسی اصلاحی کوشش کا بار آور ہونا اور کسی قسم کے اخلاقی محاسن کا پھلنا پھولنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ حکومت تباً بدی اور شرارت کی سرپرست ہوتی ہے اور نہ صرف خود بدکار ہوتی ہے بلکہ اس کی قوت تمام اخلاقی مفاسد کی آبیاری کرتی ہے بخلاف اس کے اگر حکومت ایک صحیح اور عادلانہ دستور و آئین پر قائم ہو اس کا مقصد حیات نظام عدل کا قیام ہو اور اس کے چلانے والے نیکوکار اور پرہیزگار لوگ ہوں جو اپنی قوت کو اپنی ذاتی یا طبقاتی یا قومی خواہشات کے حصول کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی فلاح اور بہبود کے لیے استعمال کرتے ہوں تو اس کی اصلاحی قوت کا اثر صرف اسی دائرے تک محدود نہ رہے گا جو حکومت سے بلا واسطہ تعلق رکھتا ہے بلکہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کے تمام شعبے اس کے نیک اثرات کو قبول کریں گے مذہب معیشت معاشرت اخلاق تہذیب علوم و افکار غرض ہر شعبے میں اصلاح کی تحریک بارآور ہوگی اور بدکاری کی صرف روک تھام ہی نہ ہوگی بلکہ خود بدی کے چشمے بھی سوکھ جائیں گے پس در حقیقت فتنہ و فساد کو مٹانے اور انسانی زندگی کو منکر سے پاک کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری اور مفید تدبیر یہی ہے کہ تمام مفسد حکومتوں کا استحصال کر دیا جائے اور ان کی جگہ ایسی حکومت قائم کی جائے جو اصول اور عمل دونوں کے لحاظ سے نیکی اور نیکوکاری پر مبنی ہو